کی مطلب پہلو ستیاں سن مسلمان بابے فرید دی اما ستی رہی باب فرید دی سو گئی رب رسول انہوں نے ظلم کیا حق مارے رب رسول نے عورتوں نے انہوں نے پردے چ رکھیا انہوں نے گھر چ رکھیا انہوں نے باہر نہیں آن دتا انہوں نے کم شانہ بشانا نہیں چلن دتا موڈے نال موڈا لتا نال لتا نہیں پاؤن دتی جڑے اج کل پائی کھڑیاں نے ہاں جی یہ جناب جی پہلو چھٹیا سن اور خدا دے بندے توجہ نال سن سد کے جا ایک سید پیا ہوں دریا دے کنارے آ رہا سی سید دریا دے کنارے پیا ہوں رکھ سیب رڑیا ہوں چک کے سیب کھا لیا دل خیال آ ان پوچھا شاید لوگوں کی کھا بیٹھا وا کی رب نو جاب دا گھبرایا جدھر پانی آ رہا سی ادھر ہی تر پیا جاندیا ویخیا باغ دریا کے کنارے سے کھڑا ہوئے باغ دے مالک نو ملے آدھا مہربانی فرما تیران پوچھا سیب کھا بیٹھا وا وہ مینو معاف کر دے اور انہیں جدو سنیا اگلا بھی سید سی جڑا بخشواو گیا کھڑا سی وہ حسنی سید سی جڑا باغ والا سی وہ حسینی سید سی جدو انہیں سنیا وے سنیا جدو باغ والے نے ایڈا ایڈا جنت والا ایڈا نیک ایڈا پاک بال جی اندر ایک سیب حرام دا وہ بھی رڑیا ہوا نہیں پیا کلو کیوں نہ ہو جا پاک نو اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو آندا یار تین معاف ضرور گا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 دے سو میری بیٹی انی ہے لونی ہے لنگڑی ہے بولی ہے گنگی ہے صحیح سلامت ہے فرمایا میں اس واسطے اپنی بیٹی نو آخیا سی اس بیٹی نے کدی غیر دا منہ تکیا ہی نہیں میں اپنی بیٹی نو اس واسطے گنگا کیا سی کدی زیر دے نال بولی نہیں میں اپنی بیٹی نو اس واسطے بولا کیا سی کدی زیر دی آواز نہیں سنی اس واسطے نو لا کیا سی اس نے کدی غیر نو ہاتھ نہیں لایا اپنی بیٹی نو لنگنا اس واسطے رکھا سی تیری بیٹی نے کدی اپنے گھر کا بوا نہیں لنگیا باہر قدم نہیں رکھیا سام والا ہاں ہاں توجہ ہے یہو جی ماں وہ جا باپ پتر غوث پاک یار والا پی رہی جہے زمانے میں تما پیا کھڑیاں جہے جہے جہے اگے فریادا سلطان بہو ورگا بھی کرتا ہے ہوں گل سمجھی یہاں نام مراد سکول والیا کی کیتا ہے جیڑا اندھیرا سی کفر دا اونوں کی کہہ دیتا ہے چان ساری قوم نو پڑھا رہے ہیں اور جیڑا ہے کی جا ہے اندھیرا یہ ہوں ٹیلی ویژن پہ ٹلیویژن کی کردیا نے بولو بولو تو کی آخر نے یہ جاگیاں نے یہ کی کیتی ہے پاک بی بی دے بارے آندیا نے ستیاں رہی سن رب رسول انہوں نے ظلم کیتے یہ جاگیاں نے اللہ رسول تو حکم انہوں اپنے حق کھو لے نے کر کے ہوں ٹیلیویژن چ آ گئی ریڈیو چ آ گئی آخ مات بن گئی ہے پروفیسر بن گئی ہے نچدی کھڑیے نچاؤ کھڑیے ڈانس پہ سکھاؤ پھر بخت والی گپ شپ پہ مار دیے نال ڈراما بھی سکھاؤ دے کڑی کسے دی ہیر منڈا کسے دا رانجا بنتا سکول ہاں جی پھر ابا سوار کے بھیج دے اج تیرا شو ہے اج تو شو پیس بننا تیرا ستھرا تین سوار کے بھیجنے ہیں وہ پھر جاتی ہے کڑی بن گئی ہیر منڈا بن گیا رانجا یہ کیا ہے جی آج ہمارے سکول میں فنکشن ہے ڈراما ہو رہا ہے ہوں ایمان نال دسو ہوں کہ نہیں ہوں کی آدھے ہوں اونج کسی کی کی کی نو میں میں ہی رہی تو تو رنج آئی انہیں آخنا چکنے اتے ڈانگا چک پر سکول خود ویسد پیا ہیر بڑی کڑی نی کڑی دی ماں اج تیری ہیر بنی سی وہ بھی آدھی ہے بخت والی آرف کھڑی فرما ہے تم دیول کوڑی ہوں اثر ہوں وچ ہے محمد باقی ساری قوم پوری دی پوری سکول سارا کچھ ہے سب کچھ برداشت ہر بغیر سے ہر کوفر ہر اتنے سب کچھ لیکن مسیح پہ چارا اور بڑھنا ہے سکول سے مسیح کا فرق بڑا ہے میں پوچھا کہ مول صاحب میں مول جی بھابی کو پتر پڑھاؤ گے وہ پڑھاوے گا قرآن نہیں نہیں نہیں میں سپاہ صاحب والے نے پوچھا آخیا شیعہ کو پتر پڑھاوے گا نہیں نہیں نہیں وہ شیعہ سپاہ صحابہ کو پڑھاوے نہیں نہیں نہیں گل نہیں کوئی کرنے والی گستاخان کو پڑھا گا گل میں کیا اٹھے کلاؤزو برب الفلک کلاؤزو برب الناس مولوی کے کول نہیں پڑھاؤنی مسیطے اگر یہ مولوی سکول اسلامیات کا پروفیسر ہو ماسٹر ہو تو پھر کلود برب الفلک بھی جائے گا برب الناس بھی جائے گا جو نہیں کی تھی شیعہ وابی کے پاس نہیں پڑھ سکتا وابی شیعہ کے پاس نہیں پڑھ سکتا بریلوی وابی کول نہیں پڑھ سکتا بھابی بریلوی کول نہیں پڑھ سکتا سکول کے اندر اسلامیات پڑھانے والا جیسا ہو رابی پڑھے شیعہ پڑھے مردوی پڑھے یہودی پڑھاوے جو مرضی پڑھاوے چوڑا پڑھاوے اتے سارا کچھ جائے ڈرامہ کی ہے یار تمہیں سمجھ آیا مینو تو سر نہیں لگی توجہ کی تہن کچھ سر لگی نے یہ ڈرامہ ہے کہ نہیں پھر بولو